پھر شرمندہ ہو کر سر نیچا کر لیا اور کہنے لگے یقیناً تم جانتے ہو کہ یہ بت نہیں بولتے